انس بن مالک رضی اللہ انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے چالیس دن تک تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی تو اس کے لیے دو قسم کی برات لکھی جائے گی ایک آگ سے برات اور دوسری نفاق سے برات جامع ترمزی حدیث نمبر دو سو اکتالیس یہ حدیث حسن ہے